ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کھائے سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت پائے جاتے ہیں آپ نے فرمایا ایسے لوگ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیس یہ حدیث ضعیف ہے